عبد الوہاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے یحییٰ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے عمرہ نے خبر دی کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا آپ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت غزوہ موتا میں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک صاحب آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دے وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتیں آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کر دے اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں عمرہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول کریم نے فرمایا پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ تو کرو گے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ننانوے